جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں